میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی سنا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی سنا بچپن سے خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی سنا بچپن سے کچھ نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے کچھ نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے ذکر احمد میں گزرتے ہیں شب و روز میرے ذکر احمد میں گزرتے ہیں شب و روز میرے ذکر احمد میں گزرتے ہیں شب و روز میرے خوانی ہے بس ایک شوق میرا بچپن سے خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے صالحہ سال سے توصیف سنا کرتا ہوں صالحہ سال سے توصیف سنا کرتا ہوں صالحہ سال سے توصیف سنا کرتا ہوں ہے میرے ساتھ میری ماں کی دعا بچپن سے کچھ نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے کچھ نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کرنا سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کرنا سیدا زہر کے بچوں سے محبت کرنا مجھے گھر سے ہے یہی درس ملا بچپن سے خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے آج بھی سرور عالم کی نگاہوں میں ہوں آج بھی سرور عالم کی نگاہوں میں ہوں آج بھی سرور عالم کی نگاہوں میں ہوں مجھ پہ ہے شاہ مدینہ کی عطا بچپن سے کچھ نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے کچھ نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میں ہوں فاروق کی وفادار نبی کے گھر کا میں ہوں فاروق کی وفادار نبی کے گھر کا میں ہوں فاروق وفادار نبی کے گھر کا میں ہوں سلطان مدینہ کا گدا بچپن سے خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی سنا بچپن سے خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے کچھ نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے